پیش لفظ ہے پچاس کے اشرے میں مسعود عالم ندوی رحمت اللہ علیہ کی دیار عرب میں چند ماہ نے ہمیں عالم عرب سے متعارف کرایا یہاں کی اہم شخصیات اہم اخبارات اہم ادارے سب سے ہمیں شناسائی ہو گئی وہاں برپا جدیدیت کی تحریک اور انیس سو اڑتالیس سے قائم اخوان المسلمون سے بھی آگاہی حاصل ہوئی اور اخوان المسلمون کا نام تحریکی حلقوں میں ایک معروف اور گھر کے کے کسی نام کی طرح ہو گیا ان اچھے اور برے وقت میں ہمیں خوشی اور تکلیف ہوتی تھی انیس سو چوپن میں اسکندریہ میں جمال ناصر کے اوپر قاتلانہ حملے کے ڈرامے کی خبر ہم نے اس وقت بھی سنی تھی شاہ فاروق کو رخصت کرنے میں اخوان نے فوجی افسروں کی حمایت کی کامیاب انقلاب کے بعد اخوان چاہتے تھے کہ مصر میں اسلامی نظام قائم کیا جائے جو فوجی افسران کو گوارا نہیں تھا اس لیے انہوں نے اخوان کو کچلنے کی پالیسی اختیار کی آزمائش اور ابتلا کی نصف صدی سے زیادہ گزارنے کے بعد اخوان آج پھر مصری معاشرے کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر میدان میں موجود ہے اخوان کے بارے میں بہت کتابیں چھپی ہیں انگریزی اردو کتب سے کچھ نہ کچھ واقفیت بھی ہے لیکن اس کتاب میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ اس سے پہلے کسی کتاب میں نہیں آیا اخوان کی خواتین رہنماؤں کے مستند حالات کے آئینے میں اس دور کے مصر کی اور اخوان پر گزرنے والے حالات کی تصویر نظر آتی ہے ان مجاہدات نے اپنے شوہروں باپوں اور بیٹوں پر گزرنے والی آفات کا بیان کیا لیکن ساتھ ہی ان کے خود اپنے کردار بھی ایک روشن حقیقت کے طور پر سامنے آئے ہیں الدین بھٹی صاحب نے ترجمہ کیا ہے جس کی وجہ سے آج یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے انہوں نے ان تحریرات سے حوصلہ پا کر نسبتاً طویل عرض بھی کر دی ہے اس کتاب کو خواتین اسے صرف اپنے لیے نہ سمجھیں اور نہ مرد اسے صرف خواتین کے لیے سمجھے دینی تحریکوں سے وابستہ ہر فرد کے لیے اس کا مطالعہ ایمان افروز ہوگا مسلم سجاد